السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 381 381 بہت دھیان سے سنیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا پڑھیے میرے ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدير امیجز بنانے والے امیجز بناویں یہی جملہ لکھیں آگے پیچھے کوئی جملہ نہ لکھیں اس لیے کہ نسائی میں یہی جملے ہیں ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علا کل شیئن قدیر اس طریقے پر کہے کہ اس کے اندر اخلاص ہو اور دل اور زبان سے کہے ہوئے دل اور دل زبان سے کہے ہوئے کلمات کی تصدیق کرتا ہو یقین کے ساتھ پڑھے یہ کلمات تو پڑھتے ہی پڑھنے والے کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے کہنے والے کو اللہ تعالی نظر رحمت سے دیکھتے ہیں اور جس بندہ پر اللہ تعالی کی نظر رحمت پڑ جائے تو وہ اس کا مستحق ہے کہ اللہ تعالی سے جو دعا مانگے اللہ تعالی اسے دے دے یہ حدیث نسائی میں ہے عمل اليوم واللیلہ میں ہے تو میں نے یہ کلمہ پڑھا تحجد کا وقت ہے ہمارے یہاں خوب ٹھنڈی ہے یہ کلمہ پڑا یہ کلمہ پڑھتے ہی میرے لیے آسمان کے دروازے کھل گئے اور اللہ تعالیٰ میری طرف نظر رحمت سے دیکھ بھی رہے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پڑھو گے تو آپ کے لیے بھی آسمان کے دروازے کھل جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بھی نظر رحمت سے دیکھیں گے اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے اس وقت میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ عمر حسن الخاتمہ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ اسلام پر کرنا حسن خاتمہ کی دولت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے کتابوں میں لکھا ہے کہ شیطان کو یہ دعا بہت بڑی بھاری معلوم ہوتی ہے ترغیب ترغیب ترغیب کے حاشی بھی لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ اور بندی حسن خاتمہ کی دعا کرتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائی ہو تو شیطان بہت روتا ہے شیطان کہتا ہے کہ اس کی دعا تو قبول ہو گئی یہ تو بچ گیا یہ تو جنت میں چلا گیا تو میرے ساتھ یہ بھی پڑھ لو کہ اے اللہ پڑھیے میرے ساتھ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے اب وہ کلمات پھر میرے ساتھ پڑھ لو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد و کل قل قدیر جس نے بھی پڑھا اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل گئے اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں دوسرا میں نے دس دس مرتبہ درو شریف پڑھنے کو کہا تھا الحمد سب جگہ سے میسج آ گئے کئی لوگوں نے درو شریف پڑھے جن لوگوں نے دس دس مرتبہ صبح اور شام درو شریف پڑھے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل جلال والوں ان کو اور ان کے اولاد کو ہمیں اور ہماری اولاد کو جنہوں نے ایس کیا ان کو اب دنیا میں بھی جنت عطا فرمائے اور مرنے کے بعد بھی جنت عطا فرمائے اور ہر شریر کی شرارت سے ہر فتین کے فتنے سے ہر حاسد کے حسد سے ہر بس کرنے والے کے بس کرنے سے ہر برائی چاہنے والے کی برائی سے ہر خلل انداز کی خلل اندازی سے ہر روڑا اٹکانے والے کے روڑا اٹکانے سے ہم سب کی اور ان سب کی جنہوں نے ایسا ایس کیا جنہوں نے دس دس مرتبہ صبح شام درست شریف پڑھ لیا ہمارے کہنے کے مطابق یہ اللہ تعالی ان ساری برائیوں سے ہم سب کی اور ان سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے اور ایک نصیحت یاد کر لیجئے روزانہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ دعا ضرور مانگ لو اللہ مرزنی حسن الخاتمہ اللہ زکنی حسن الخاتمہ یہ عربی کے جملے ہیں عربی نہ پڑھ سکوں اردو میں کہہ دو اے اللہ ایمان پر میرا خاتمہ فرما ایمان پر موت آ گئی حسن خاتمہ ہو گیا ساری کامیابیاں مل گئی اور اگر خدا نہ خواستہ ایمان پر خاتمہ نہ ہوا یہ آدمی ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا اللہ تعالی ہم سب کا ہم سب کے لیے حسن خاتمہ مقدر فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین